ولا مما لم يذكر اسم الله عليه لفسق الشياطين ليوحون ليجادلوكم لمشركون اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ امر بے حکمی ہے اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ سامعین سائد کی تفصیل سماعت کیجیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے سے کھانا حرام ہے اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب کسی ذبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حلال نہیں خواہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اِم فقے اس میں تین اختلافات ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کا ذبیہ حلال نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو خواہ عمدن نہ لیا گیا ہو یا سہون اس قول کی تائید اصحاب متقدمین اور متاخرین میں سے ایک جماعت نے کی ہے متاخرین شافعیہ نے اپنی کتاب اور بعین میں اسی کو اختیار کیا ہے اور اپنی رائے کی تائید میں اسی آیت سے اور آیت سعید سے دلیل لی ہے کہ کھاؤ جس کو تمہارے شکاری جانور نے تمہارے لیے روک رکھا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو پھر اس آیت میں قول باری تعالیٰ و انََََََََََََََََََََََََََََََ فسکن سے تاکید کی ہے اور کہا گیا ہے کہ انہو کی ضمیر اکلا کی طرف عائد ہوتی ہے یعنی ایسا ذبیحہ کھانا فسق ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضبح لغیر اللہ کی طرف عائد ہوتی ہے یعنی ایسا ذبیحہ کرنا فسق ہے اور وہ احادیث جو ذبیحہ اور سعید کے وقت نام لینے کے بارے میں وارد ہیں عدی بن حاتم اور ابی طالبہ رضی اللہ عنما کی احادیث کی مانند ہیں کہ جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر بھیجو اور بھیجتے وقت بسم اللہ کہہ لیا کرو تو وہ تمہارے لیے شکار کو پکڑے رکھے اور اس میں سے کھائے نہیں تو تمہیں وہ شکار کھانا جائز ہے خواہ وہ زخمی ہو کر مر چکا ہو یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے اور یہ حدیث رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کی بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس سے خون بہا ہو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ تم کھا سکتے ہو اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جند ابن سفیان رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید میں جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا چاہیے کہ اب نماز کے بعد دوسرا ذبیحہ کرے اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر لے صحیح بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ گوشت کا تحفہ ہمیں دیتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوا ہے یا نہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو تو تم خود اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اور کھا لو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ نو مسلم لوگ ہوتے تھے یعنی جو ہمیں گوشت بھیج دیا کرتے وجہ دلالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ نام لینا ضروری ہے اور شاید تحفہ بھیجنے والے اس لیے نام نہ لے سکے ہوں کہ نو مسلم تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً کھاتے وقت نام لینے کی ہدایت فرمائی تاکہ اگر ہم فرض کر لیں کہ زبا کے وقت نام متروک بھی ہو گیا ہو تو اس وقت رب کا نام لینا اس کا بدل ہو جائے اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ ٹھیک طور پر احکام اسلام کا اجرا ہو سکے اور مسئلے میں دوسرا مذہب یہ ہے کہ زبا کے وقت نام لینا ہی کچھ مشروط نہیں بلکہ مستحب ہے اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے نام نہ بھی لے تو کوئی حرج نہیں اور یہی امام شافی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں اور شافی رحمہ اللہ نے آیت ولا ولیۃ مما لم يذكر اسم اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََ لفسق کو ذبح لغیر اللہ پر محمول کیا ہے جیسا کہ قول باری ہے اوفن اہل لغیر اللہ بھی اور ابن جریج رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس ممانعت عقل سے مراد ہے کہ وہ زبیحہ نہ کھاؤ جس کو قریش نے اوسان یعنی اپنے بتوں یا بزرگان دین یا دوسرے معبودان نے باطلا کے لیے ذبح کیا ہو اسی طرح مجوس یعنی آگ کے پجاریوں کا ذبیحہ کھانے کی بھی ممانعت ہے یہی وہ مسلک ہے جس پر امام شاف رحمہ اللہ چلتے ہیں اور یہی قوی بھی ہے بعض متأثرین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس قول کو اس طرح قوی بنائیں کہ وہ انہ لفسقن کے واؤ کو حالیہ قرار دیں یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیے ہوئے ذبیحے کو نہ کھاؤ درا حالانکہ ایسا کرنا فسق ہے اور فسق وہی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ متعین ہے اور یہ جائز نہیں کہ واؤ عاطفہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف جملہ فعلیہ طلبیہ پر لازم آئے گا جو غلط بات ہے کیونکہ یہ دلیل اس کے بعد کے جملے و ان نشیقین اولیا اہم سے ہی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ یہاں تو یقیناً عطف ہے تو جس طرح اگلی واؤ کو حالیہ کہا گیا ہے اگر اسے حالیہ مان لیا جائے تو پھر اس پر اس جملے کا عطف ناجائز ہوگا اور اگر اسے پہلے کے جملے فعلیہ طلبیہ پر عطف کیا جائے تو جو اعتراض یہ دوسرے پر وارد کر رہے ہیں وہی ان پر عائد ہوگا ہاں اگر اس واؤ کو حالیہ نہ مانا جائے تو یہ اعتراض مٹ سکتا ہے لیکن جو بات اور دعویٰ تھا وہ سرے سے باطل ہو جائے گا واللہ عالم ابن عباس صدی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد مردار جانور ہے جو آپ خود مر گیا ہو اس مذہب کی تائید ابو داود کی ایک مرسل حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا ذبیہ حلال ہے خواہ اس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو کیونکہ اگر وہ نام لیتا تو اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیتا یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی تائید دال و قطنی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر مسلم ذبح کرے اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ بھی لیا ہو تو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان خود گویا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور وہ جب ذبح کرے گا تو نیت یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہوں بیحقی نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی جو پہلے گزر چکی ہے حجت لی ہے کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ نو مسلم ہوتے ہیں گوشت کا تحفہ لاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لیا گیا ہے یا نہیں تو فرمایا تم اللہ کا نام لے لو اور کھا لو چنانچہ اگر نام لینا ضروری بھی ہوتا تو رسول اللہ بغیر تحقیق کے کھانے کی اجازت ہی نہ دیتے واللہ عالم اس مسئلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ زبیحے پر بسم اللہ کہنا اگر بھول گیا تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو جائز نہ ہوگا امام مالک اور امام محمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے ابو الحسن الاشعری نے اپنی کتاب الہدایہ میں لکھا ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ سے پہلے اجماع اس پر تھا کہ جان بوجھ کر بسم اللہ اگر ترک ہو تو حرام ہے اسی لیے ابو یوسف اور دیگر مشائق نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم ایسے ذبیحے ہے کہ گوشت کی بیع کی اجازت دے تو یہ حکم نافذ نہ کیا جائے گا کیونکہ اس میں اجماع امت کی مخالفت ہے اور اجماع کی مخالفت کے ساتھ کوئی بات جائز نہیں ہو سکتی صاحب ہدایہ کی یہ بات عجیب ہے حالانکہ امام شافی رحمہ اللہ سے پہلے بھی ایسا اختلاف ثابت ہے واللہ اللہ عالم امام ابو جعفر ابن جلیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے بھول جانے والے کے ذبیحے کو حرام قرار دیا اس نے مجتمعہ دلیل کے قائل ہونے سے اپنے کو الگ کر لیا اور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی مخالفت کی وہ حدیث یہ ہے کہ مسلم کے لیے خود اس کا مسلمان ہونا کافی ہے خواہ وہ ذبح کے وقت بھول گیا ہو اور نام نہ لیا ہو تم اللہ تعالیٰ کا نام لے لو اور کھا لو اور اس حدیث کو خطاً مرفو کہا ہے اور دوسروں نے اس کی توثیق کی ہے اور یہی صحیح ہے ابن جریر اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے بھول کر بسم اللہ ترک کر دینے کو مکرو قرار دیا ہے اور سلف لفظ کراہتن کا اطلاق حرام پر کرتے تھے امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بوقت ذبح بسم اللہ بھول کر نہ کہے جانے پر بھی ذبیح کو حرام کہا ہے انہوں نے علاوہ اور دلائل کا خلاف کرنے کے اس حدیث کا بھی خلاف کیا ہے جو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کو اس کا مسلم ہونا ہی کافی ہے اگر وہ زبا کے وقت نام لینا بھول گیا تو اب کھانے والا اللہ تعالیٰ کا نام لے اور کھا لے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کو مرفو کہنا خطا ہے اور یہ خطا معقل ابن عبید اللہ جزری کی ہے بقول امام بیحقی یہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے امام ابن جری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان دو ایک اقوال کو کچھ وقات نہیں دیتے جو قول جمہور کے خلاف ہوں اور اس اجماع کو قابل عمل اجماعی سمجھتے ہیں حسن بصیر رحمہ اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص کے پاس بہت سے ذبح شدہ پرند لائے گئے جن میں سے بعض پر تو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تھا اور بعض پر نام لینا بھول گئے تھے اور یہ اور وہ پرندے آپس میں مخلوط ہو گئے تھے تو حسن رحمہ اللہ نے کہا تم سب کو کھا سکتے ہو محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا تو کہا جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہے نہ کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے لا مما لم يذكر اسم اللہ علیہ اور اپنے فتوے کی اس حدیث سے دلیل لی جو ابن ماجہ میں بھی مروی ہے یعنی اس تیسرے مذہب کی دلیل میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیا ہے اور مجبور ہو کر ارتکاب خطا کرنے کو بھی معاف کر دیا ہے لیکن یہ قابل غور چیز ہے میں یعنی ابن کثیر نے اس مسئلے پر ایک علیحدہ رسالہ لکھا ہے اور ایمہ کے مذاہب اور ان کے معاخد اور ان کی دلیلوں اور وجہ دلالت اور وجہ معارضت وغیرہ سب باتوں پر روشنی ڈالی ہے واللہ عالم ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا اس آیت کا حکم منسوخ ہے یا نہیں تو بعض نے کہا کہ حکم منسوخ نہیں بلکہ محکم اور قابل عمل ہے اور اسی بنا پر مجاہد اور عام اہل علم کا قول ہے حکم منسوخ ہو جاتا تو مجاہد وغیرہ ایسا قول نہ کہتے اکریمہ اور حسن بصیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو وہ کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو کیونکہ یہ فسق ہے چنانچہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن اس سے مستثنا ہے قول باری تعالیٰ و تعم الدین اوت الکتب و حل الحم یعنی اہل کتاب کا زبیحہ تمہارے لیے مسلمانوں حلال ہے اور تمہارا زبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے کہ نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا اور مسلمانوں پر رحم کیا اور فرمایا کہ اب سارے طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے چنانچہ پہلی بات کو اس آیت کے ذریعے منسوخ فرما دیا اور اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دے دیا ابن جری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح تو یہی ہے کہ اہل کتاب کے تعام کے حلال ہونے اور نام نہ لیے ہوئے ذبیحے کے حرام ہونے میں باہم کوئی تعارض نہیں ہے یہی بیان ہے جو صحیح کہے جانے کا مستحق ہے اور جس نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے تو سوا اس کی اور کچھ نہیں کہ اس کو خاص کر دیا وہ اللہ عالم تعالی ان شیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم شیاطین اپنے اولیاء یعنی دوستوں کی طرف اپنی باتیں اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کر سکیں ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مختار کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی طرف وہی آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس نے سچ کہا پھر یہ آیت پڑھی یعنی شیطان اپنے اولیاء کی طرف تو وہی کیا ہی کرتا ہے یعنی مختار اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا شخص ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو وہی نہیں آتی بلکہ شیطان اس کو وہی کرتے رہتے ہیں ابو زمین سے مروی ہے کہ میں ابن عباس صدی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت مختار حج کرنے کو آیا ہوا تھا تو ایک آدمی ابن عباس صدی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابن عباس ابو اسحاق گمان کرتا ہے یعنی مختار کہ آج کی رات اس پر وہی آئی ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا سچ کہتا ہے میں یہ سن کر پریشان ہو گیا اور کہا کہ ابن عباس اس کے قول کی تصدیق کرتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنما کہنے لگے کہ وہی دو قسم کی ہوتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی وہی ایک شیطان کی وہی اللہ تعالیٰ کی وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور شیطان کی وہی اس کے اولیاء کی طرف ہے یعنی شیطان کے دوستوں کی طرف شیطان وہی کرتا ہے پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا اکریمہ رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی قول پہلے گزر چکا ہے قولہ لیجادلوکم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم جس جانور کو قتل کریں اس کو تو کھا لیں اور جس کو خود اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہو اسے نہ کھائیں اور حرام سمجھیں تو یہ آیت اتری وم کرسم اللہ اس کو مرسلن روایت کیا گیا ہے اور ابو داود نے متصلاً روایت کیا ہے یہ کئی وجوہ سے قابل غور ہے ایک تو یہ کہ یہود میتا یعنی مردار کے کھانے کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے پھر وہ اس بارے میں خلاف ہی کیوں کریں گے دوسرے یہ کہ یہ آئے سورہ انعام ہے جو مکی ہے اور یہود تو مدینے میں رہتے تھے اور تیسرے یہ کہ اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے اور ترمیزی کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پھر اس حدیث کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مرسلن بھی مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہود کا ذکر نہیں ہے اور یہی اعتراض سے بچنے کی محفوظ صورت ہے کیونکہ آیت مکی ہے اور یہ بھی کہ یہود تو میتا کو پسند ہی نہیں کرتے تھے یعنی مردار کو اور بعض الفاظ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ تم جس کو قتل کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے اور جو خود بخود مر جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام مذکور نہیں ہوتا اہل فارس یعنی مجوسیوں کے سکھانے پر مشرقین نے اصحاب رسول پر جب یہ اعتراض وارد کیا تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک شبہ جاگزی ہو گیا تو یہ آیت اتری اور مجادلہ کرنے والوں کی سازش کھل گئی سدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ مشرقین نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پسند کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے قتل کیے ہوئے کو نہیں کھاتے اور اپنے قتل کیے ہوئے کو کھاتے ہو تو فرمایا کہ اگر تم ان کی دلیل کے دھوکے میں آ جاؤ گے تو تم بھی مشرق بن جاؤ گے جیسا کہ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یعنی اپنے پیشواؤں اور راہبوں کو اللہ تعالیٰ کی بجائے انہوں نے اپنے ارباب بنا لیا ہے اور انہی کی عبادت کرنے لگے ہیں تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ یہود اور نصارہ ان رحبان اور احبار کی تو عبادت نہیں کرتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان پیشواؤں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا اور ان لوگوں نے ان کی مان لی تو یہی تو عبادت کرنا ہوا